ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام کر دی ان کے نام ہم نے زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام کر دی ان کے نام ہم نے زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام صدیق عمر غنی ہوں کے علی صدیق عمر غنی ہوں علی چاروں شان پائی مولا سے کا بھلی صدیق عمر غنی ہوں کے علی چاروں شان پائی مولا سے کا بھلی مولا سے کا بھلی چاروں میرے دل کی دھڑکن پیشوا رہا بر امام چاروں میرے دل کی دھڑکن پیشوا رہا بل امام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام کر دی ان کے نام ہم زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام دنیا میں دین حق پھیلا گئے دنیا میں دین حق پھیلا لا گئے شاگرد مصطفیٰ کے عالم پہ چھا گئے دنیا میں دین حق پھیلا گئے شاگرد مصطفیٰ کے عالم پہ چھا گئے عالم پہ چھا گئے ان کے دم سے کی دولت پر گام گام ان کے دم سے دی کی دولت کریا کریا گام گام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام کر دی ان کے نام ہم نے زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام عشق نبی سے دل آباد رکھ عشق اس کے نبی سے دل آباد رکھ حب صحاب سے بھی دل اپنا شاد رکھ اس کے نبی سے دل آ آباد رکھے حب صحابہ سے بھی دل اپنا شاد رکھ دل اپنا شاد رکھ ورنہ ہوگا با خدا دونوں جہاں میں ناکام ورنہ ہوگا با نو جہاں میں ناکام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام کر دے ان کے نام ہم نے زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام وہ شخص حق پہ ہے حق شناس ہے وہ شخص حق پہ ہے حق شناس ہے جو مانتا صحابہ کو دین کی اساس ہے وہ شخص حق پہ ہے حق شناس ہے جو مانتا صحابہ کو دین کی اساس ہے ایسے انسان کام خادم اور غلاموں کا غلام ایسے انسان کام خادم اور غلاموں کا غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام کر دی ان کے نام ہم نے زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام صدیق کمر غنی ہوں کے علی سدی کمر غنی ہوں کے علی چاروں نشان پائی مولا سے کیا بھلی چاروں نشان پائی مولا سے کیا بھلی مولا سے کیا بھلی چاروں میرے دل کی دھڑکن پیشوا رہا بل امام چاروں میرے دل کی دھڑ کر پیشوا رہا بل امام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام دنیا میں دین حق پھیلا گئے دنیا میں دین حق پھیلا گئے شاگرد مستفا کے عالم پہ چھا گئے عالم پہ چھا گئے ان کے دم سے کی دولت کریا کریا گام گام ان کے دم سے کی دولت کریا کریا گام گام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام سب یار ہیں نبی کے ذی قدر سب یار ہیں نبی کے زی قدر بادم دیات تمامی ارشد بلند برتر سب یار ہیں نبی نبی کے ذی قدر بادم بیا تمامی ارشد بلند برتر ارشد بلند برتر ان کی عظمت مرتبے کو رب نے بخشا ہے دوام ان کی عظمت مرتبے کو رب نے بخشا ہے دوام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام کر دی ان کے نام ہم نے زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام کر دی ان کے نام ہم نے زندگی کی صبح و شام کر دی ان کے نام ہم نے زندگی کی صبح و شام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے غلام ہم صحابہ کے سپاہی ہم صحابہ کے